سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دیا کر پھر غسل کر کے نماز پڑھا کر اور ہر نماز کے لیے وضو کیا کر اگرچہ اس خون کے قطرے چٹائی پر گرتے رہیں حدیث نمبر سات سو چونسٹھ مسند احمد